حفظ بن غیاز نے ہمیں حشام بن عروہ سے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کبھی تین دن سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ اپنی راہ پر روانہ ہو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار چار سو سنتالیس